حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اللہ کے نبی میرے والد بہت بوڑھے ہیں حج کی طاقت نہیں رکھتے اگر میں انہیں اٹھا کر سواری پر لاد بھی دوں تب بھی وہ بیٹھ نہیں سکیں گے کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا تو اپنے والد کی طرف سے حج کر ابو عبد الرحمن یعنی امام نزائی رحمہ اللہ نے کہا سلیمان بن یسار نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چھیانوے